عمر بن حفظ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم نقی نے بیان کیا ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکہتر